اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے خوش ہے اور یہ اس سے خوش ہیں یہی بڑی زبردست کامیابی ہے